سبق نمبر تیئیس حصوں کی دوسری فہرست اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج دوسری فہرست بنائیں گے کہ زویل فروز یعنی مقرر حصوں والے بارہ رشتہ داروں کو مختلف حالات میں کون کون سے حصے مل سکتے ہیں ہم نے پڑھ لیا کہ حصے کل چھ ہیں نمبر ایک نصف نمبر دو ربو نمبر تین سمن نمبر چار ثلث نمبر پانچ سلوسان نمبر چھ سدس نمبر ایک باپ ان کو سدس ملتا ہے جب میت کی اولاد موجود ہو نمبر دو دادا ان کو بھی سدس ملتا ہے جب میت کا باپ نہ ہو اور اولاد موجود ہو نمبر تین ماں شریک بہن بھائی ان کو کبھی ثلث اور کبھی سدس ملتا ہے تفصیل اسباق میں دیکھ لیں نمبر چار خامن کبھی نصف کبھی ربو نمبر پانچ بیوی کبھی ربو کبھی سمن نمبر چھ بیٹی کبھی نصف کبھی سلوسان دو تہائی نمبر سات پوتی کبھی نصف کبھی سدس کبھی سلوسان نمبر آٹھ سگی بہن کبھی نصف کبھی سلوسان نمبر نو باپ شریک بہن کبھی نصف کبھی سدس کبھی ثلثان نمبر دس ماں کبھی ثلث کبھی سدس کبھی ثلث باقی یعنی بچے ہوئے مال کا ایک تہائی نمبر گیارہ دادی نانی سدس ملاحظہ فہرست میں نمبرات گیارہ لگے ہیں کیونکہ ماں شریک بھائی اور ماں شریک بہن کو اکٹھے نمبر تین میں لکھ دیا ہے الحمدللہ دو فہرستیں مکمل ہو گئیں زبی الفروز کے مزید بھی کچھ مزیدار خلاصے ہیں جن کو یاد کرنے سے علم میراث آسان ہو جاتا ہے